السلام علیکم وعلیکم السلام گال کریے ایسا اچھا، یہ بھائی گال کر ہاں ہاں یہ دوست ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب تساں درس نظامی پڑھے ہو اب جناب دی علمی قابلیت اور صلاحیت کی ہے جی ذرا دسا ہے جی میں تو دعویٰ نہیں کر رہا اپنے بارے میں کہ میں عالم ہوں یا کچھ میں نے تو بھائی کو پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارے کوئی علمی قابلیت نہیں ہے دس ہم طالب علم ہیں نہ ہوں پڑھ دے پائے ہو یا مطلب ہاں پڑھ رہے ہیں میں ابھی فرق بنی ہوا

نہیں نہیں بالکل فصل مدارک بنایا گیا ہے اور حکومت نال ہمارا کوئی کمی تھی تو زیادہ اچھا، اچھا، اچھا،, اچھا اچھا اچھا مطلب ہے یہ بات نہیں کرتے جائیں جی، جی،, جی جی اپنی بات ہی نہ کرتے میری بات بھی سنیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ جنرل ضیاء کے دور میں بنایا اچھا تو جنرل ضیاء نے جب بنایا جب جنرل ضیاء نے بنایا تھا اور اچھا ٹھیک ہے سنا ہے میری بات سنیں اپنی بات نہ کرتے ہیں میری بات سنیں پھر اس کا جواب دیں پھر میں آگے بڑھتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب فرمائیے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا میری عمر بڑی نہیں ہے جتنا میں تاریخ کو جانتا ہوں اچھا پھر اگر آپ تاریخ جانتے نہیں ہیں تو آپ نے کیوں دعویٰ کیا ہے کہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے کنٹیکٹ نہیں ہے یہ کیا چکر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی جہالت کے ساتھ دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے جی میں بتاتا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں نا اچھا جی اب یہ بتائیں جی حکومت کی حکومت کی امتحان کے پرچے وغیرہ یہ سب کچھ امتحان وغیرہ اور پھر حکومت کی طرف سے سندیں اور حکومت میں پھر اس سند کی مقبولیت یہ حکومتی الحاق کے بغیر ہوتے ہیں سارے کام میری میری بات بات جی جی فرمائیے جی جی مدرسوں کا جی جتنے مدرسے ہیں کیا کریں مطلب جتنے مدارس ہیں آپ کے اس میں مدرسہ والوں کو بلایا تھا علم کے بڑے بڑے علماء کرام کے اچھا آپ مدرسہ کا بڑا مدرسہ لگا رہے جو ان کا بس بڑا ووٹ مانگ رہے آج کے بچے اس میں امتحان میں ہیں تو آج کے بچے امتحان کو آپ کو قدم کریے تاکہ آگے بچے جی،, جی جی جی جی جی جی تو یہ سا یہ بتایا ہے کہ جب اس نے یہ دعوت دی تھی اچھا چلو خیر اس بار یہ بات زیر باسی نہیں ہے زیر بحث نہیں ہے یہ تو اظہر میرے شمس ہے اگر آپ یہ عوام سے بھی پوچھیں یا مولویوں سے تو وہ بھی کہیں گے یہ حکومتی ہیں جناب جی کون سے ماڈل کون کہ حکومتی ہے جی۔, جی جی جی جی آپ اس میں بات کر جی اچھا اگر یہ حکومتی نہیں ہے نا اچھا ایک بات کریں اگر حکومتی نہیں ہے تو حکومت کے اداروں میں ان کی بھرتی کیسے ہو جاتی ہے بس اتنا بتا لیں بھرتی کیسے ہو جاتی ہے جی جی آپ کے وفاق والوں کی اور تنظیم تنظیم والوں کی بھرتی کیسے ہو جاتی ہے بس اتنا بتا دیں کیونکہ یہ انگریزی نظام ہے ہاں۔ انگریزی قانون ہے اس کو آپ مان رہے ہیں میری بات اپنی بات نہ کر رہی میری بات تو سنیں جی میں نے بتایا کہ ان کو سندوں کو حکومت نے مساوی کا درجہ دیا ہوا ہے مساوی اچھا یہ بتایا مساوی کا درجہ آپ کہہ رہا ہے میری بات سن لیں یہ بتائیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ان کی سندوں کو مساوی درجہ دیا ہوا سکول اچھا یہ بتائیں قرآن و حدیث کی سند قرآن و حدیث کی سند کو مساوی کرنا اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث کو مساوی سمجھا جا رہا ہے یا قرآن و حدیث والا مساوی ہے کافر کی تعلیم کے ایک طرف انگلش ہو ایک طرف قرآن و مساوی ہو جاتے ہیں آپ کی توحید آپ نے آپ کے بڑوں نے بھی قرآن پاک سمجھ لیا اور آپ نے بھی سمجھ لیا کہ کفر کی تعلیم جو ہے جی جی جی جی فرمائیے نا ہم میں بھی سمجھائیں چلو میں بھی سمجھنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بڑا آپ کا بڑا جتنے سے بڑا جتنا بڑا عالم ہو وہ اور میٹرک والا ایف اے والا فلمی کنجر جو ہے وہ دونوں برابر ہیں کیونکہ صنعت برابر ہے دونوں کی نہیں اگر اسماعیل دہلوی اور رشید گنگوئی کے برابر کہا جائے میٹرک پاس یا ایم اے یا بی اے پاس والے کو یا پی ایچ ڈی والے کو تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگی کسی کنجر کو اگر برابر کہہ دیا جائے کہ ایک کنجر نے چار ڈگری کی ہوئی ہیں اور حضرت نے وہ سارا علم حاصل کیا ہوا ہے تو اتنے آپ کے نزدیک جو کامل شخص ہیں اس کو اگر کنجر کے برابر کہہ دیا جائے ڈگریوں کی وجہ سے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگی ٹھیک تو نہیں ہے میری بات نا ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ ٹھیک میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک نہیں اور آپ نے ٹھیک کہہ دیا آپ نے تو برابر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سب مساوی ہے میری میری میری بات بات جی جی, جی، فرمائیے میں گسا بھی ہے اچھا تو کا یہ وہی بات ہے جیسے شیعہ شیعہ والوں کو جنرل ضیاء نے کہا تھا چکلے کھولنے ہیں تمہارے مذہب کے تو چکلے تمہیں ہی آگے لانا پڑے گا کیونکہ تمہارے مذہب میں جائز ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بتا اب اب شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بہن یقینی تو ساری جنرل زیادتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ لینے والے کوئی مجرم نہیں ہے جو کروانے والے ہیں بہن یقینی وہ ٹھیک کروا رہے ہیں اور جنرل زیاد تو آپ یہ بتائیں مساوی اس نے کیا تم نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ تم کفر کر رہے ہو ہمارے کنجروں کو ہمارے پیروں کے برابر کر رہے ہو ہمارے بزرگوں کے برابر کر رہے ہو تم نے حاصل کیوں کیا اور پھر اپنے پھر اپنے پھر اپنے علماء کرام بتائیں کیسی عجیب بات ہے یار تمہارے تو علماء جن کو فضل الرحمان کہتے ہو درخواستی کہتے ہو فلان کہتے ہو یہ سارے تو ہیں برابر اس کے اگر کوئی فلمی کنجر ہے اگر کوئی ڈکیٹ ہے زانی ہے شرابی ہے یہ جمہوریت کو ماننے والے ہیں ووٹ میں سب برابر ہوتے ہیں تو پھر علماء کہاں رہے آپ ہاں، میری بات سنو میری بات جی،, جی فرمائیے میں سننے کے لیے حاضر ہوں حضور ہاں ہاں, ہاں، سنو میری بات سنو جی میں نے آپ کو پہلی بات تو یہ شروع میں میں نے کہہ دیا کہ اس وقت میں جی جی جی جی کیا فرمایا کیا فرمایا کیا فرمایا باس باس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک میں میرے بات سنا باس کا معنی کیا ہوتا ہے آپ یہ بتائیں مطلب ایک دوسرے سے باتیں کرنا باس اچھا ایک دوسرے سے باتیں کرنا یہ باس ہوتا ہے آپ میں مانا پوچھ رہا ہوں باس کا باتیں کرنا یہ مانا نہیں ہے اس کا آپ کہاں بیٹھے ہیں میں ترجمہ اس کا پوچھ رہا ہوں کہ اس کا لغت کے اعتبار سے باس کا کیا مانا ہوتا ہے حضرت جی میں سمجھوں کیا بڑے جب آپ سمجھانے کے قابل ہی نہیں ہو رہا ہے تو میں کیا سمجھوں کیا بتا رہے ہیں جی باہر کا معنی ہوتا ہے پورے اتنا آپ کیا کیاے دیں گے جب آپ کے ہاتھ ہی نہیں ہے کُرے دینے والے آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا نکالنا ہے آپ آپ آپ کے ہاتھ تو سامنے بیٹھے ہیں فون مناظر مناظر کرتے ہو جی جی جی اگر خدا کا بندہ مناظرہ نہیں کر رہا تجھ سے علم والے سے مناظرہ ہوتا ہے جاہل سے کیا مناظرہ ہوتا ہے آپ کو آپ کو بالکل جی بھائی علم تو باقی میں تو میں کب دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں علم والا ہوں میں کہہ رہا ہوں میری بات بات سنیں ایک جی، فرمائیے آپ کیوں ہوتے ہیں میری ایک بات سنیں جی دیکھو شروعات آپ نے تو سنا دی کہ قرآن کی سند اور انگریز کی سند دونوں برابر ہیں مساوی ہیں یہ وانت جو ہے آپ کے سب بڑے بھی لے چکے ہیں اور تنظیم الوزارت والے بھی لے چکے ہیں جی جی سنو تو صحیح نا میرے جو بڑے ہیں نا الحمد للہ وہ ایسی لانتے کبھی قریب سے آنے بھی نہیں دیتے آپ قبول آپ نے کیا ہے میرے بڑے کیسے لے سکتے ہیں میری بات سنو میری بات ایک بات آپ تو کہتے ہیں ہمارے بڑے محمد رسول اللہ پھر کدھر جا رہے ہیں خیر تو ہے محمد رسول اللہ نے تو برابر نہیں کیا یہ تو ان بغیروں نے برابر کیا جنہوں نے آج کل دین کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے بیڑا گھر کیا ہوا ہے میری بات سنو سنو میری بات آپ اس کو نمبر دیں جی جی آپ مجھ سے بات کریں خلیل صاحب سے تو آپ کریں گے وہ تو آپ کے علاقے کیا ہے میں دور کا ہوں مجھے فیض دیں گے تو پھر ادھر جائے گا پہلے آپ مجھے تو فیض دیں مہربانی کریں غصے میں نہ آئے اچھا پھر چلو یہ آپ پھر کریں گے وہ جو آپ نے آیات مبارکہ لکھی ہیں آپ نے سورت کاف لکھی ہے سورت کاف کر میری بات سنیں جی فرمائیے بھائی اس سے ایک بات سن لیں اس کے بعد آپ جو بات جی، فرمائیے فرمائیے میں نے اس کو پہلے بھی کہہ دیا ہے بھائی خلیم صاحب کو کہ میرے پاس وقت نہ کتابیں ہیں کہ میں دیکھ کے آپ دوبارہ حوالے دے سکتا ہوں آپ کو کتابیں ہوتی بھی صحیح تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو کتاب کی سمجھ نہیں ہے اچھا میری بات ٹھیک ہے جی۔ آپ کی بات میں مان ہوں ایک منٹ اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے یا آپ اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہاں۔ تو میں آپ کو ایک نمبر دے دوں نمبر ایک ٹھیک ہے لکھا ہے میں خود اسی کا آپ کا نمبر دے دیتا ہوں ہاں۔ تو یہ ساری بات آپ ان سے کر لیں اور اگر اور اگر وہ لاجواب ہو جائیں تو پھر کیا بنے گا پھر جو آپ شرط کر کرتے ہیں اگر جن کا آپ نمبر دے رہے ہیں میں ان سے بات جی، جی۔ کرتا ہوں وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ ہاں، پھر پھر آپ آپ اسلام قبول کریں گے جی نہیں نہیں میں ویسے اسلام قبول کرنا چاہے افسوس ہے اسلامی نہیں بھائی طریقہ کیا ہے میں کون ہوتا ہوں اپنا طریقہ دیکھا ہے آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے یار افسوس ہے طریقے پر آ جائے بات دین کی ہو رہی ہے طریقے پر آ جائے میرا طریقہ ہے دین کیا ہاں ٹھیک ہے تو پھر آپ توبہ کریں گے اور اسلام کی طرف واپس لوٹیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اگر وہ آپ نہ جب نہ کر سکے آپ کرنا کریں پھر میں لوٹوں گا مطلب پھر میں لوٹوں گا بالکل صحیح ہے نمبر نمبر بتائیں ہاں، نمبر بتا دو اور آپ نے کال کرنی ہے ان کو زور کے بتا دیے جب آپ جب جب کہیں گے میں کر لوں گا ان ہاں زور کے بعد ان سے کال کرنی ہے آپ نے جی لکھاؤ نمبر لکھو زیرو تین سو ایک صفر تین سو ایک زیرو نہیں کہتے صفر کہتے ہیں صفر تین سو ایک جی آگے جی ڈبل سیون ڈبل سیون میں کوئی انگریز کا بیٹا نہیں بیٹھا میں مسلمان کا بیٹا ہوں آپ اچھا۔ اچھی طرح اردو میں بتائیں آپ میں جانتا ہوں آپ بھی ترنڈے کے رہنے والے ہیں سریکی ہیں انگریز کب سے بن گئے حضرت جی اچھا لکھو نو لکھو نو لکھو آگے اچھا سات سات نو نو زیرو تو زیرو صفر

جمیل الرحمان لکھو جی انہوں پکا شریف مدرسہ عباسیہ عباسیہ شیخ الحدیث و تفسیر اچھا اتو دے استاد اے وال ہو مدرسوتا سال جلے دے یعنی مطلب, مطلب نزدیک آخری صاحب بیٹھے ہاں، بالکل بالکل ٹھیک ہے تمام دیوبند اور دلیل ہو سی ٹھیک ہے نا سی ہاں، بالکل بالکل ٹھیک تمام دیوبند کے لیے حجت اور دلیل جامعہ عبا سے جامع ابا صحبا

وفاق المدارس ہاں، مساوی والا مساوی والا بالکل ٹھیک ہاں، ہاں، مساوی بہرحال پکی گال ہے مسلمان دا کافر تھیلا تھن مساوی کر کے قرآن حدیث انگریز دی بک بک دے مساوی اے بی سی ڈی حالانکہ یہ گال سونے فتوے دی گال ہے جائے قرآن و حدیث دے ایک حرف دے مساوی کائنات سمجھیو کافر ہے تواڈے نال تسا کو پیسہ جو انگریز لکھا ہے وہ اسماعیل دہلوی صاحب پہلے فتوا دیتا ہے جو انگریز حکومت کے خلاف لڑنا حرام انگریز حکومت اللہ کی برکت اور رحمت ہے اس کی اطاعت ہمارا فرض ہے یہ سب پیسے کا کھیت پرانا چلتا پہ بزرگ آپس بندہ بچوں کو نہیں سنتا میری گل گل سن میری جی جی جی۔ جی۔ جناب اتنا اتنا گال سے آپ منی بیٹھو نا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ یہ ہاں۔ مسلمان نل اقبال گال کر گئے اگر آپ ہیں تو اگر آپ بھی غور کریں جی

یہ برائلر برائلر بتے نا میں میں کو تک جواب تو نہیں ملیا اگر تے مل رہے چلو منا مسلمان سی ویسا ہاں بالکل اچھا۔ ہے ہاں،